السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 954 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی پر بھی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کا اس کی عزت اور آبرو سے متعلق یا کسی اور چیز سے متعلق کوئی حق ہو تو اسے آج ہی اس دن کے آنے سے پہلے معاف کرا لے جس دن نہ دینار ہوں گے نہ درہم ہوں گے نہ ڈالر ہوں گے نہ پاؤنڈ ہوں گے نہ سونا ہوگا نہ چاندی ہوگا میں جو ہے یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا اس دن سارا حساب نیکیوں اور گناہوں سے ہوگا لہذا اگر اس ظلم کرنے والے کے پاس کچھ نیک عمل ہوں گے تو اس کے ظلم کے بقدر نیکیاں لے کر مظلوم کو دے دی جائے گی اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو مظلوم کے اتنے ہی گنا اس پر ڈال دیے جائیں گے یہ حدیث بخاری شریف میں ہے بڑی زبردست حدیث ہے درد بری حدیث ہے کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہے ابھی وقت ہے آپ جو ہے اس کو یعنی معافی مانگ لیجئے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے ایک بات بتاتا ہوں آپ کو اگر آپ نے کسی کی غیبت کی ہے تو اس کو جا کر یہ کہنا تو نہیں ہے کہ میں نے غیبت کی ہے تیری یہ بات بتانی نہیں ہے یہ تو چھپائے رکھو آپ لیکن اس کے ساتھ معاملہ ایسا کرو کہ معاملہ کلیئر ہو جائے اور تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہو اے اللہ چوک ہو گئی اے اللہ چوک ہو گئی اے اللہ چوک ہو گئی معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ خود معاملہ کلیئر کرے گا ہاں اگر کسی کی آپ نے غیبت کی اور جا کر دیا بھی میں نے تیری بہت غیبت کی ہے تو لڑائی کا بھی خطرہ ہے عبداللہ مبارک کہتے تھے کسی کی قیمت کی ہو تو معاملہ اس کے ساتھ اچھا رکھنا شروع کرو غیبت چھوڑ دو اور اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرو توبہ استغفار کرو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا یہ عبداللہ ابن مبارک اپنے ساتھیوں کو کہا کرتے تھے اب آج میرے ساتھ پڑھ لیجئے جو میں پڑھا رہا ہوں آپ پڑھ لیجئے اللہ اکبر کبیرہ الحمد للہ کثیرا و سبحان اللہ بکرتم و اصیلا دیکھیے میں نے پڑھا میرے لیے جو ہے آسمان کے دروازے کھل گئے ہاں۔ اور میں نے اللہ کی بڑائی بیان کی تو اللہ تعالیٰ بھی میرے ساتھ ہو گئے ہاں اللہ کی بڑائی کو بیان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے اور پھر فرشتے جو ہے وہ بھی میرے لیے دعا کر رہے ہیں آپ کے لیے بھی دعا کریں گے آپ کے لیے بھی دروازے کھل جائیں گے اس لیے اسے پڑھ لیجیے اللہ اکبر کبیرا الحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرت و اصیلا یہ آسمان کے دروازے کھلوانے کا نبوی نسخہ ہے اب میں دعا کرتا ہوں اے اللہ اس امت کو دنیا میں بھی جنت کا سایہ عطا فرما اور جنت میں بھی جنت کا سایہ عطا فرما اور جہنم کے سائے سے تو پوری